ترجمہ و فوائد آیت الکرسی از حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ اور اس کو سوا کسی کی بندگی نہیں جیتا ہے سب کا تھامنے والا نہیں پکڑتی اس کو اونگ اور نہ نیند اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے کون ایسا ہے کہ سفارش کرے اس کے پاس مگر اس کے اذن سے جانتا ہے جو خلق کے روبرو ہے اور پیٹھ پیچھے اور یہ نہیں گھیر سکتے اس کے علم میں سے کچھ مگر جو وہ چاہے گنجائش ہے اس کی کرسی میں آسمان اور زمین کو اور تھکتا نہیں ان کے تھامنے سے اور وہی ہے اوپر سب سے بڑا فائدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کو قرآن مجید کی عظیم ترین آیت فرمایا ہے اور آیتوں کا سردار کہا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ جس گھر میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطانی اثرات دور رہتے ہیں